عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں میں فارس میں بیمار ہو گیا تھا اس لیے میں بیٹھ کر نماز پڑھا کرتا تھا جب میں نے اس کے متعلق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی رات تک کھڑے ہو کر اور لمبی رات تک بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے جب آپ کھڑے ہو کر قرت کرتے تو رکو بھی کھڑے ہو کر ہی کرتے اور جب بیٹھ کر قرت کرتے تو رکو بھی بیٹھ کر کرتے تھے حدیث نمبر چوبیس سو اٹھائیس مسند احمد